اقبال بھی برطانیہ کے اندر ان کی مسجد بنی ویکھی بڑی سونی بڑی کھڑی تھی اقبال مفکر تھی مفکر ہر ویلے فکر گرند ہے اقبال مسجد کے سامنے کھلو رہے ہیں فرماندے نے میری نگاہ کمال ہنر کو کیا نگاہ ہنر کو کیا دیکھے کہ حق سے یہ حرم مغربی ہے بیگانا حرم نہیں ہے فرنگی کرشم بازوں نے حرم نہیں ہے فرنگی کرشم سازوں نے تنے حرم میں چھپا دی ہے روح بت خانہ